اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک